خواتین کو استغفار کا خصوصی تاکیدی حکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنمیوں کی اکثریت تم عورتیں ہی ہو تو ان میں سے ایک عقل مند عورت نے کہا یا رسول اللہ ہم کیوں جہنم میں زیادہ جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لانت بہت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو جتنی تم ایک عقل مند پر غالب آتی ہو میں نے کسی اور نہ کسی عقل اور نہ کسی دین کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنا غالب آ سکتا ہو اس عورت نے پوچھا عقل اور دین کی کیا کمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل کا نقص تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو یہ ہوئی عقل کی کمی اور دوسری بات یہ کہ کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتی ایام حیض و نفاس میں اور رمضان میں روزے نہیں رکھتی تو یہ ہے دین کی کمی ان عبد اللہ ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين